ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتی کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا شابان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی جاہیہ نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاس